حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے لہذا جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو سنن نسائی حدیث نمبر نو سو بائیس